ابو عاصم نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو ستاون